عرض کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سرے سے بڑاپے کا بے بے وکا پھوٹا شولا چمکا اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا